پیمبر پہ جو ایمان نہیں ہے اصحاب پیمبر رانا صاحب جو ایمان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخش رحمان نہیں ہے اصحاب ہاں پیمبر پہ جو ایمان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخش رحمان نہیں ہے یاران نبی سے ہے محبت میرا ایمان یاران نبی سے ہے محبت میرا ایمان اس کے بنا ایمان میرا ایمان نہیں ہے کے بنا ایمان میرا ایمان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخششیں رحمان نہیں ہے اصحاب پیمبر پہ جو ایمان نہیں ہے ایسوں کے لیے رحمان اور شیر سننا کہتا ہے جو کہتا ہے جو اصحاب وفادار نہیں تھے کہتا ہے جو توجہ کرنا توجہ کرنا کہتا ہے جو اصحاب وفادار نہیں تھے شیطان ہے در اصل وہ انسان نہیں ہے شیطان ہے در اصل وہ انسان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخشیں رحمان نہیں ہے اصحاب پیمبر پہ جو باطل کے مقابل نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے گو انشاءاللہ اللہ بلندا سے گو انشاءاللہ باطل مقابلہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے مٹ جائیں گے حق والے مٹ جائیں گے حق والے یہ امکان نہیں ہے مٹ جائیں گے حق والے یہ امکان نہیں ہے آقا نے فرمایا صدیق کے احسان تو بے شک ہے بکایا شیر سننے کے لیے اللہ بلا آواز سے صدیق کے احسان تو بے شک ہے بکایا مجھ پر تو کسی اور کا احسان نہیں ہے مجھ پر تو کسی اور کا احسان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخش مہمان نہیں ہے میرا ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے اس کا نہیں سمجھے سبحان اللہ کو بلند آباد سے اللہ آپ کو عثمان کا ساتھی بنائے رو دے عثمان غنی کا ہمیں رفیق بنائے رو دے معاشر کو سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے اس کا تم یہ نہ سمجھنا یہاں عثمان نہیں ہے تم یہ نہ سمجھنا یہاں عثمان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخش رحمان نہیں ہے یا کت میں کرو تکیا حق بات چھپا کر یا کت میں کروں تکیا حق بات چھپا چھپا کر لیاقت میں کروں تک کے بات چھپا کر ہم جیسے فقیروں کی تو یہ شان نہیں ہے ایسوں کے لیے بخش رحمان نہیں ہے